بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین اکرام یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے W W W dot Q U R A N S U N N A H dot com اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد يريد الله بكم بكم اليسر ولا العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مال کے ارض و سما کے لیے ہے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ ہے واہ و ہی ہی مبارک وسلم ہے وہ ذات مقدسہ مبارک متحرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت بن کر اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے اور آپ نے اس کائنات میں تشریف لا کر بٹکی ہوئی انسانیت کو راہ ہدایت پر گامزن کیا آپ کے تشریف لانے سے پہلے بنی نا انسان مختلف قسم کی گمراہیوں کا شکار تھے اور گم کردہ راہ تھے منزل کا انہیں علم نہ تھا امام کائنات اس کائنات میں جلوگر ہوئے اور آپ نے انسانیت کو اس کی اصل منزل کی خبر دی کہ تمہاری اصل منزل تمہارا وہ وطن ہے جہاں سے تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلاط وسلام کو نکالا گیا ہے اور فرما بردار نیک بخت اولاد وہ ہوتی ہے جو اپنے والد کے ورثے کو پانے کے لیے جد و جہد کرے محنت کرے اور اس کے رسول کی تبدوں میں لگ رہے جب تک وہ اپنے باپ کے ترقی اور ورثے کو حاصل نہ کر لے تب تلک وہ چین اور آرام سے نہیں سکتے اسی طرح انسان حقیقی طور پر وارث ہے جنت کا کہ پہلے انسان کو پیدا ہوتے ہی رکھا ہی جنت میں گیا تھا پھر مدتوں طرف وہ اور ان کی بیوی جنت میں رہے آخرش شیطان نے انہیں گمراہ کیا ورولایا بہتایا پسلایا اور وہ شیطان کے بھرنے میں آ گئے نتیج انہیں اپنے اصلی دیش سے نکلنا پڑا اور زمین پہ آنا پڑا اب اصلی دیش جو انسانوں کا ہے وہ جنت ہے اس کے لیے ساری زندگی کبدور کرتے رہنا چاہیے تاکہ اپنے بابا کا اصلی دیش ہمیں حاصل ہو جائے اس کے لیے کہ یہ دیش ہمیں مل جائے یہ ورثہ ہم پالے یہ ترکہ ہمیں حاصل ہو جائے اس کے لیے رب کائنات نے چند عبادات کو بندوں کے لیے لازم اور ضروری قرار دیا ہے کہ اگر تم یہ اعمال کرو گے تو تمہیں وہ وطن مل جائے گا جس وطن سے تمہارے بابا کو نکالا گیا تھا اور وہ وطن جنت ہے اللہ رب العزت نے حضرت محمد کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی توحید کا اقرار کیا جائے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا جائے پانچ وقت کا نماز کی ادائیگی کی جائے اللہ نے مال دیا ہو اس کا ایک حصہ زکات کے طور پر ادا کیا جائے پیسے ہو حج کے لیے روانہ ہوا جائے اور جب رمضان مبارک کا مقدس مہینہ آئے تو پھر اس کے تیس اور انتیس روزے پورے کیے جائیں یہ وہ عبادات ہے جن کو انسان پر فرض کیا گیا ہے تاکہ انسان ان عبادات کو اختیار کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سے حاصل کر لے اور اسے وہ جنت نصیب ہو جائے جس جنت سے اس کے ان کے بابا جان حضرت آدم علیہ السلاط وسلام کو نکالا گیا تھا پھر ممکن ہے کہ انسان اس سے عبادات کی ادائیگی میں کوئی نقص ہو جائے کوئی خلل ہو جائے کچھ کوتاہیاں ہو جائیں اور وہ اس طریقے پر <coughs> عبادات کو ادا نہ کر سکے جس طریقے پر اللہ رب العزت نے عبادات کی ادائیگی کا حکم دیا ہے اب ایک شخص نماز بھی پڑھتا ہے روزے بھی رکھتا ہے زکات بھی دیتا ہے حج بھی کرتا ہے لیکن اس میں کوساہیوں کمیوں لغزشوں اور خطاؤں کی بنیاد پر اسے اس بات کا یقین نہیں ہے کہ میری یہ عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی اور ان عبادات کے سلے میں رب کائنات مجھے جنت عطا فرمائے گا کہ نہیں فرمائے گا وہ چھینا ہوا وطن وہ دیش جس سے کہ نکالا گیا ہے وہ دیش حاصل ہوگا کہ نہیں ہوگا انسان اس وہم میں مبتلا رہتا ہے اور وہم بھی نہیں بات بھی حقیقی ہے اس لیے کہ کون ہے جو عبادات کو اس طریقے پر ادا کر سکتا ہو جس طریقے پر عبادات کی ادائیگی کا رب العالمین نے حکم دیا ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عبادات کو کر کے دکھلایا اس نقص کو پورا کرنے کے لیے اور اس کوتاہی کے پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے مومنوں کو ایک اور بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے اور وہ نعمت ہے دعا کہ اے بندگان خدا تم سے کوتاہیاں ہو جائیں غلطیاں ہو جائیں لفظیں ہو جائیں قصور ہو جائیں خطائیں ہو جائیں عبادات میں خلل آ جائے اس طریقے پر بندگی نہ کی جا سکے جس طریقے پر رب العالمین نے حکم دیا یا رحمت للعالمین نے ارشاد کیا ہے تو پھر آؤ اپنے ہاتھ اپنے رب کی بارگاہ میں اٹھاؤ اپنی جھولی اس کے سامنے پھیلاؤ اس سے اپنے نقائص کی موقفی مانگو غلطیوں کی معافی کے طلبگار بن جاؤ لفلشوں سے اللہ سے پناہ مانگو عبادات میں جو کوتاہیاں کمیاں اور نقائص ہو گئے ہیں ان کے بارے میں رب سے درخواست کرو رب کائنات تمہاری ان درخواستوں پر لفزشوں کو معاف کر دے بندگان خدا کے دل میں خیال پیدا ہوا کہاں ہم ہیں کہاں رب ہے ہماری دعا نہ جانے اس تک پہنچے گی کہ بھی نہیں وہ سنے گا بھی کہ نہیں قبول کرے گا بھی کہ نہیں تین سوال پیدا ہوتے ہیں مطلب یہ کہ ہم کہاں ہیں وہ کہاں ہیں جانے ہماری فریاد اس تک پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی پھر کون جانے کہ وہ ہماری فریاد سنتا بھی ہے کہ نہیں سنتا پھر کون سمجھے کہ وہ ہماری التجا قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا یہ تین سوال انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں رب کائنات میں رمضان مبارک کے تذکرے میں درمیان کے اندر پہلے بھی رمضان کا ذکر ہے بعد میں بھی رمضان کا ذکر ہے درمیان میں اللہ رب العزت نے اس اہم ترین سوال کا جو بندوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے جواب دیا ارشاد کیا مائزا سال کا عبادی علی کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کو کہہ دیجیے جو میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کہاں رب ہے کہاں ہم ہیں رب ہماری بات سنے گا بھی کہ نہیں سنا اتنی قریب کائنات کے لوگوں کو سنا دو کہ میں تمہاری شارت سے بھی زیادہ قریب ہوں تمہاری زبان سے بات بہت نہیں کرتی ہے کو کجرمش بعد میں ہوتی ہے ہوٹ میں بعد میں آتے ہیں مجھے اس کا پہلے علم ہو جاتا ہے اور یہاں یہاں تو ہوٹوں کے جمبس کی بھی ضرورت نہیں ہے ہلو انم یس یسنو نہ سدو گا ہمستا مین ہلو سیاب یستوں یا یہاں نہ سر رو رامایو انہو علیم بذات الصدور سدو ہوٹوں کے حرکت دینے کی ضرورت کیا ہے جب انتوں تمہارے دلوں کے فریاد بن کر نکلتی ہے ابھی تمہارے دل سے اٹھتی ہے لڑوں تک نہیں پہنچتی ہے کہ مجھے پہلے ہی اس کا علم ہو جاتا ہے اس لیے یہ بات کہ اللہ کو ہماری بات پہنچے گی بھی کہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجیے انی قریب میں تمہارے انتہائی زیادہ قریب دنیا کی کوئی طاقت کوئی ہستی کوئی ذات انسان کے اتنا قریب نہیں ہے جتنا اللہ ان کے قریب ہے اللہ یہ تو ٹھیک ہے کہ تو قریب ہے لیکن یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ جو بات ہماری زبان سے نکلے گی تو اس کو سن لے گا لیکن کوئی ہماری پریاستوں کو بھی کرے گا کہ نہیں تو اتنی بڑی ہستی معمولی انسان تو خالق ہم مخلوق تو مالک ہم مخلوق مملوک ہم غلام کہاں ہم ہے کہاں تو تو ہے ہم فقیر کون جانے ہماری فریاد قبولیت حاصل کرے گی بھی کہ نہیں قرآن رب کائنات اپنے بندوں کو کیا نہیں سناتا ہے اسی دور تک دو ادا بہار اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہیے کہ جو پکارنے والا مجھ کو پکارتا ہے میں اس کی پکار پر فوری لگ کر کہتا اس کو قبول کرتا ہوں اللہ رب العزت اگر اتنی بات کو اتفاق کر دیتے تو ان کی بہت بڑی نوازش ان کی بہت بڑی مہربانی تھی ان کا بہت بڑا انعام تھا ان کا بہت بڑا اقرام تھا لیکن رب کا بندوں کے ساتھ پیار دیکھو اور اللہ کی اپنی مخلوق میں رحیمی اور کریمی کو دیکھو کہ بات تو یہاں پہ ختم نہیں کیا پوچھا تو یہی تھا کیا ہماری دعا قبول بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی جواب دے دیا کہ قبول ہوگی رب کاغذ اگر اتنی بات کہہ دیتے تو بہت کافی تھی لیکن اتنی بات نے نہیں کیا اس نے آگے کہا فن یس تحیدی بند یو غروبی لال لہنگ یا فل اے میرے پیغمبر ان کو کہیے کہتے ہو رب قبول کرے گا کہ نہیں ان کو کہو ہاتھ اٹھا کر دیکھو تو صحیح ابھی تمہارے ہاتھ نیچے نہیں گریں گے کہ میں قبول کر لوں گا فلیت کبھی بولے ان کو کہیے ذرا ہاتھ اٹھائیں تو صحیح ذرا مجھ سے مانگے تو صحیح ذرا میری بات کریں جوڑی کو پھیلائے تو صحیح ذرا مجھ سے گر گرا کے مانگے تو صحیح ذرا اصولوں کا نظر پیش تو صحیح پل یہ تبھی ہوگی ولیوں میں ہوگی لہو لہم یہ شروع یہ کائنات کا تنہا ترنگ کا کہ جو فقیروں کو خود کہتا ہے کہ آؤ میرے دروازوں پہ آ کے مانگو آزما کے دیکھو چولی پھیلا کے دیکھو ہاتھ اٹھا کے دیکھو ساری کبھی بولی شرط کیا ہے بلو مینو بھی لال ہم گا شرط کیا بات کہ لال ہوئے اس بات کا یقین ہو کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا عطا کر سکتا یہ یقین ہونا چاہیے یہ ایمان مانتا ہے اور دل میں خیال ہے یہاں سے نہیں ملے گا تو کسی خانقاہ سے جا کے لے لوں گا یہاں سے حاصل نہیں ہوگا کسی دربار سے لے لوں گا یہاں سے نہیں ملے گا کسی پیر سے لے لوں گا فقیر سے لے لوں گا کسی مندر کی مورتی کا پھول چڑھا کے لے لوں گا یقین کیا پھر میں یہ تو کہا تھا تیرا دل تو ہے سلم ماشنا تجھے کیا ملے گا نماز تیرا دل تو ہے سلم ماشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں تو نے اگر دل کو گپتہ بنا رکھا ہے تو اس دل پہ رب کی رحمتوں کا نزول کیسے ہو سکتا ہے پہلے دل کو صاف کرو پہلے عقیدہ درست کرو پہلے ایمان صحیح کرو پہلے اپنے اندر ایمان کی یہ یاد پیدا کرو حا مجھے روکولا ہلنا پہلے یقین پیدا کرو کہ بے قرار کی بے قراری کو رب کے سوا کوئی دور کر سکتا پہلے یہ من کرو اپنے دل کے اندر پہلے یہ پختہ یقین ہو کہ میری حاجات تو رب کے سوا کوئی پورا نہیں کر سکتا میری فریاد تو رب کے سوا کوئی نہیں سن سکتا میری امیدوں کو اللہ کے سوا کوئی نہ نہیں لا سکتا میرے بیمار کو اس کے سوا کوئی شفا نہیں بن سکتا میرے بے روزگار کو اس کے سوا کوئی روٹی نہیں دے سکتا اب لوگوں تم نے کیا کیا ہے کو روک دیا ہے تو دے سکتا ہے پھر کہتے ہیں دعا مارو رہا تو گئے کچھ بھی نہیں ملا تم نے مانگا کس ہے کب مانگا ہے کس طریقے پر مانگا ہے کس انداز سے مانگا ہے کس کل سے مانگا ہے کس یقین کا مانگا کس ایمان سے مانگا ہے نقطہ ہے آسمان مانا ہم مانگتے رہے ہمیں تو کچھ نہیں ملا تجھ کو کیا یہ کہ تو مسجد میں بھی آتا ہے اور اپنے دل میں بت کھلا کے آتا ہے اگر آئے تو شیخ کا آئے اپنے پیر کا خواب اور کائنات کے امام نے کہا انتا مغل کان کا ترا علم تو کن تو ہو یہاں نماز عبادت غیر اللہ کا خیال تو بڑی بات ہے یہ احساس رکھو کہ تم خود رب کو دیکھ رہے اور اگر تم رب کو نہیں دیکھ رہے تو اتنا احساس ضرور ہونا چاہیے کہ رب تمہیں دیکھ رہا کہاں سکے یہاں کہتے ہیں پیر کا خیال رکھ کے نماز پڑھو تمہیں ملے تو کیسے ملے گی تم بچے کے لیے بات کیوں نہیں سن جاتی کیوں یہ ہے ہماری مریادیں کیوں کون نہیں ہوتی سبق یہ ہے کہ ہم نے دنیا والوں سے اپنا تعلق توڑا ہی نہیں ہم نے رب سے اپنا رشتہ جوڑا ہی نہیں پوری کائنات سے اپنے تعلقات توڑ کے اکیلے رب سے اپنا رشتہ جوڑ کے آئے پھر اس کو ملتا پھر اس کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی پر بولی بولی اور شمالی تری کا پڑا تو انہیں سات لگا دیجیے ہر مانگنے والے کو نہیں دیتا ہوں جو ساری دنیا سے مایوس ہو کر صرف میری وارگاہ سے امید لگا کے آتا ہوں اس کو دیتا ہوں کیسے جیسے میں نے ابو بسائی آدم کو دیا تھا جو رہی ہے بے بسی کا اعتراف کیا رب کے سوا سارے رشتوں کے ٹوٹنے کا اظہار کیا دروازہ چھوڑ کے جانے کی ہمت نہیں ایک ہی دروازہ جس سے موقع مل سکتی ہے تیرے دوارے پہ آ گئے یقین طریقہ اسلوب انداز فریاد التجا خواہش تمنا اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جھولی ہوئی آواز یہ سرمایہ ہے جو آپ رب بنا جلم نہ ویلم تبدیل لڑا متا لڑکوں نمکھاسری تمہارے منہ سے بات میں قبول میں کا یہ دونوں میم اپنی مل کے پکارے زبان سے بات نہیں نکلی تھی کہ ہم نے پہلے معاف فرما دیا جاؤ تیری زبان سے الفاظ لکھنے ہم نے قبول کیا وہی بتاؤ متعارف مانگنے کا طریقہ یہ اور اس کے سوا کسی دروازے سے معافی مل سکتی ایسا ہے بھول ہوگی غلطی ہوگی سوال کر لیا جو سوال نہ کرنا چاہیے تھا اور سوال نے کہا تھا احمدی ہم ان دو گئی گئے واہل کا اللہ منفر عالیہ بالکل ومن نور کشتی میں ان کے سوا کوئی سوار نہیں ہوگا جو تو ہی کا پایا ہے اور کوئی سوار نہیں ہو سکتا جانوروں کا سوار کرو کا سوار ہو جائے سوار ہو جائے لیکن مجھے کمار نہیں ہو سکتا سب کا سوال کیا سمجھا ہے تم نے آج میں اگر سوچ کا سامنا ہوں تو یہ رونے آ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغا نے مجھے آج گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ ہمارا گھر جو بن رہا ہم پر جو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے پڑے رمضان کے روزے گرمی کی شدت بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے بچے بھی لگ رہے ہیں پورا بمباری ہو رہی ہے سواب پہ بمباری ہو رہی ہے کابل روس پاکستان کی شمالی سرحدوں پہ دستک دے رہا ہے ہندوستان جنوبی سرحدوں پہ دستک دے رہا ہے بجلی بند پانی بند گرانی انتہا کو پہنچی ہوئی و کی صورتحال آپ کا میں ضلع تھا حال کیا ہے سبق کیا ہے سبق کبھی سوچا ہے ماں اصام حکم ان مصیبت ان تالنا کثرت تحقیق ہوں ریا پورن کثیر جب دوں وکم مرتنا من پر یتن بک رقم شدہ فتح ان کا مسا کہ ملا کنلا جب قومیں تباہی اور بربادی کا اختیار کرتی ہیں رب کی یا بربادیوں کے دروازوں پہ دستک دیتی ہے تو پھر اللہ کے عذاب آتے ہیں ہم لوگوں پہ ظلم نہیں کرتے لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کو خود مسلط کرتے ہیں نو عام آلوا شانت عام آلوا سورت نامر کے جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے ہماری بدامالیوں کی وجہ سے آتی ہے ظاہر نہ بربر باہر دماغ کا سبق کئی دن بعد لوگ آم بادل لگی آگے لال لہم یا کیوں زمین کے اندر جتنے فسادات ہیں تمہاری بدامالیوں کے سبب ہیں اللہ کر دم اللہ تعالی لگ ہو گیا جو چھوٹے چھوٹے عذاب ہم مسلط کرتے ہیں تاکہ تم بڑے عذاب سے بچو اللہ کے حوصلے میں خدا کا حوصلہ ہے ہر روز اس کی وحدانیت کا مزاق اڑاتے ہو پھر وہ تمہیں روٹی کھانے کو دے رہا ہے کے گھروں کو تم نے برباد کر رکھا ہے شرک کے اڈوں کو تم نے آباد کر رکھا ہے اس سے زیادہ خدا کی توہین کیا ہوگی اس سے زیادہ خدا کی جناب میں گستاخی کیا ہوگی جس نے دیا اس کو چھوڑ رکھا ہے اور جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ان کو تم نے خدا بنا رکھا یہ اللہ ہے قریب اب خدا نئے ہیں چھاسی پتھر داری یہ خدا ہے جس نے ہمارے ان شر کے پاسے بنا کے باوجود ہم پر اپنے کرم کی نظر رکھی مگر نہ ہماری بتا والی ہر سے بڑی ہوئی خدا اس کو کہتا ہے جلیل قدر نبی کو اہمی کل زوجین اس نہیں سنت بٹھاؤ کتے بٹھاؤ کشتی میں لیکن کوئی مشرق سوار ہو سکتا ہو مشرق اگر سال زیادہ ہے وہ بھی سوار نہیں ہو سکتا سید زیادہ بھی سوار سید زادوں کی بات کرتے ہو کہتے ہیں یہ سات زیادہ ہے سید زیادہ نبی کی اولاد میں سے ہے پتا نہیں یہ تو ہے کہ نہیں ہے یہاں بڑا راس نبی کا بیٹا ہے سوال کرنے کی اجازت لے چلو موج آئی بات لمبی ہو جائے گی موضوع سے ہٹ جائے گی سو زیادہ اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبنے لگا اور سید کے نام کو سلامی کرنے والوں یہاں نسل کا تعلق نہیں کا سگا بیٹا ہے ہال نہ ہو موج فکان مدل مک رکھی بات سے بات کر رہا ہے طوفان کی موج آتی ہے صاحبزادے کو وہاں کے لے جاتی ہے سے فریاد نکلے گی انتنی مندہ کی کل حق وہاں کا حل کا مجھا کل تم نے کہا تھا تیرے اہل کو بچاؤ گا اور میرا بیٹا میرے اہل میں سے میرے سامنے ڈوب رہا ہے اللہ یو ان کا عمل غیر صالح تم نے کیسے کہا کہ یہ تیرے حل سے ہے باقی دور مجھ سے نبی کا بیٹا بھی کیوں نہ ہو وہ نبی کے آہل میں داخل سے آ گئی یعنی ان ہندا سمجھنا سکتا ان فلا تس المال سر کا بھی آئی اور الکو نمین جاہرین یعنی تبلیغ کی ہے ایک مشرق کے لیے کلمہ خیر کہو آسمان سے ڈانٹ آ گئی مشرق کے حق میں بات کہنا نبوت سے کنارہ کش ہو جانا ہے بات کر رہے ہیں اپنی نبوت چھڑوانا چاہتے ہو قرآن کے پاس ان انتقور میرے چاہیے ہائے آنکھوں میں آ گئے اللہ اتنی سخت آنچ اتنی ناراضگی اتنا غصہ دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں رہا ہاتھ پھیلا دیے رب انی اعوذ بے ان سونے ما کلی کے لیے آئی وہ الخاسرین اے آسمان کے مالکا غلطی مجھ سے ہوتی ہے وہ آپ تو کرتا ہے اگر تو معاف نہ کرے گا تو میں کہاں جاؤں ساخت دیا آسمان سے آواز آئی اور جی بتا ہے کام بولی جادو تو نے مجھ سے مانگا اور مجھ سے مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ جاؤ میں نے تجھ کو ایک کچھ کباب کری لمبی ہو کباب اب لمبی جاؤ کتنا مانگ اٹھاؤ